فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو زندگانی دنیا کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے زی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور مطابق سنت عمل کریں یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر و سہار والے ہوں آخر ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے وہ آج کہیں گے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتے ہیں اور تنگ بھی اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتے تو ہمیں بھی دھسا دیتے کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے سامان تعیش اور قارون قارون ایک دن نہایت قیمتی پوشاک پہن کر زرق برق ہو کر عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو آگے پیچھے بیش بہا پوشاکیں پہنائے ہوئے لے کر ٹھاٹ سے اتراتا اور اکڑتا ہوا نکلا اس کا یہ ٹھاٹ اور یہ زینت و تجمل دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا یہ تو بڑا خوش نصیب اور بڑی قسمت والا ہے علماء کرام نے ان کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے مؤمن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاں تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کروڑہ درجہ بارونق رونق پا اور عمدہ ہے تمہیں جنت کے ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس دو روزہ زندگی کو صبر و سہار سے گزارنا چاہیے جنت صابروں کا حصہ ہے یہ مطلب بھی ہے کہ ایسے پاک کلمے صبر کرنے والوں ہی کی زبان سے نکلتے ہیں جو دنیا کی محبت سے دور اور دار آخرت کی محبت میں چور ہوتے ہیں اس صورت میں ممکن ہے کہ یہ کلام وائزین کا نہ ہو بلکہ ان کے کلام کی اور ان کی تعریف میں یہ پچھلا جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہو واللہ عالم تکبر کی سزا یہی ہے اوپر قارون کی سرکشی بے ایمانی کا ذکر ہو چکا یہاں اس کے انجام کا بیان ہو رہا ہے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنا تہبند لٹکائے فخر سے جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا جو قیامت تک دھستا ہوا چلا جائے گا کتاب العجائب میں ہے نوفل ابن ماہق کہتے ہیں کہ نجران کی مسجد میں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بڑا لمبا چوڑا بھرپور جوانی کے نشے میں چور گھٹے ہوئے بدن والا والا ترچھا اچھے رنگ روغن خوبصورت شکل میں نگاہیں جما کر اس کے جمال و کمال کو دیکھنے لگا تو اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو میں نے کہا آپ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور تاجو معلوم ہو رہا ہے اس نے جواب دیا تو ہی کیا خود اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب ہے معاذ اللہ نوفل کہتے ہیں کہ اس کے کلیمے کے کہتے ہی وہ گھٹنے لگا اور اس کا رنگ روپ اڑنے لگا اور قد پست ہونے لگا یہاں تک کہ بقدر ایک بالش کے رہ گیا جسے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار آستین میں ڈال کر لے گیا یہ بھی مذکور ہے کہ قارون کی ہلاکت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے ہوئی تھی اور اس کے سبب میں بہت کچھ اختلاف ہے ایک سبب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قارون ملعون نے ایک فاہشہ عورت کو بہت کچھ مال و دے کر اس بات پر آمدہ کیا کہ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ دے رہے ہوں وہ آئے اور آپ سے کہے کہ اے موسا تم وہی ہونا جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا اس عورت نے یہی کیا موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور اسی وقت نماز کی نیت باندھ لی دو رکعت ادا کر کے اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے تجھے اس اللہ کی قسم جس نے پانی میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور بھی بہت سے احسانات کیے تو جو کچھ سچا واقعہ ہے اسے بیان کر یہ سن کر اس عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور سچے دل سے توبہ کر لی موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گر گئے اور قارون کی سزا چاہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ میں نے زمین کو اے موسا آپ کے تابع کر دیا ہے آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین سے کہا کہ تو اسے اور اس کے محل کو نگل لے یعنی قارون کے زمین نے یہی کیا دوسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قارون کی سواری اس تم طراق سے نکلی سفید قیمتی خچر پر بیش بہا پوشاک پہنے سوار تھا اس کے غلام بھی سب کے سب ریشمی لباسوں میں تھے ادھر علیہ السلام تقریر کر رہے تھے بنی اسرائیل کا مجمع تھا یہ جب وہاں سے نکلا تو سب کی نگاہیں اس پر اور اس کی دھوم دھام پر لگ گئیں علیہ السلام نے اسے دیکھ کر پوچھا آج اس طرح کیسے نکلے ہو اس نے کہا بات یہ ہے کہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے اور ایک فضیلت مجھے دے رکھی ہے اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس یہ جا و حشم ہے اور اگر آپ کو میری فضیلت میں شک ہو تو میں تیار ہوں کہ آپ اور میں چلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول فرماتے ہیں آپ اس بات پر آمدہ ہو گئے اور اسے لے کر چلے موسا علیہ السلام نے فرمایا لے اب پہلے میں دعا کروں یا تو کرتا ہے اس نے کہا نہیں میں کروں گا اب اس نے دعا مانگی شروع کی ختم کر لی لیکن قبول نہ ہوئی موسا علیہ السلام نے کہا اب میں دعا کرتا ہوں اس نے کہا ہاں کیجئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ زمین کو حکم دیجئے کہ جو میں کہوں مان لے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہی آئی کہ میں نے زمین کو آپ کی اطاعت کا حکم دے دیا ہے موسا علیہ السلام نے سن کر زمین سے فرمایا اے زمین اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دھس گئے آپ نے فرمایا اور پکڑ لے یہ اپنے گھٹنوں تک دھس گئے آپ نے فرمایا اور پکڑ یہ مونڈوں تک زمین میں دھس گئے پھر فرمایا ان کے خزانے اور ان کے مال بھی یہیں لے آ اسی وقت ان کے کل خزانے اور تمام مال آ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ لیا پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کو ان کے خزانوں سمیت اپنے اندر کر لے اسی وقت یہ سب غارت ہو گئے اور زمین جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی مروی ہے کہ ساتویں زمین تک یہ لوگ یوں ہی دھستے چلے گئے یہ قول بھی ہے کہ ہر روز یہ لوگ بقدر قد انسان نیچے کی طرف دھستے جا رہے ہیں قیامت تک اسی عذاب میں رہیں گے یہاں پر اور بھی بنی اسرائیلی روایتیں بہت سی ہیں لیکن ہم نے ان کا بیان چھوڑ دیا نہ تو مال انہیں کام آیا نہ جاہ و حشم نہ دولت و تمکنت نہ کوئی ان کی مدد کے لیے اٹھا نہ یہ خود اپنا کوئی بچاؤ کر سکے تباہ ہو گئے بے نشان ہو گئے مٹ گئے اور مٹا دیے گئے اعاذن اللہ اس وقت تو ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھل گئیں جو قارون کے مال کو اور اس کی عزت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور اسے نصیب دار سمجھ کر لمبے سانس لیا کرتے تھے اور رشک کرتے تھے کہ کاش ہم ایسے ہی دولت مند ہوتے وہ کہنے لگے اب دیکھ لیا کہ واقعی سچ ہے دولت مند ہونا کچھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جسے چاہے زیادہ دیں جسے چاہے کم دیں جس پر چاہے وسعت کرے جس پر چاہے تنگی کرے اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں قارون کے اس دھسائے جانے کو دیکھ کر وہ جو اس جیسا بننے کی امیدیں کر رہے تھے کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہماری اس تمنا کے بدلے جو ہمارے دل میں تھی کہ کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے ساتھ دھسا دیتے وہ کافر تھا کون قارون اور کافر اللہ تعالیٰ کے ہاں فلاح کے لائق نہیں ہوتے نہ انہیں دنیا میں کامیابی ملے نہ آخرت میں ہی چھٹکارا پائیں نحوی کہتے ہیں وئی کا انا کے معنی وئی علم انا ہے لیکن مخفف کر کے وئی کا رہ گیا اور ان کاف کے فتح کے ساتھ علم کے محظوف ہونے پر دلالت کر دی لیکن اس قول کو ابن جریر نے ضعیف بتلایا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ یہ ضعیف کہنا ٹھیک نہیں قرآن کریم میں اس کی کتابت کا ایک ساتھ ہونا اس کے ضعیف ہونے کی وجہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ کتابت کا طریقہ تو اختراعی امر ہے جو رواج پا گیا وہی معتبر سمجھا جاتا ہے اس سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا واللہ عالم دوسرے معنی اس کے علم ترا انا کے کیے گئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اسی طرح دو لفظ ہیں وئی اور کہ انا حرف وئی تعجب کے لیے ہے یا تسنی کے لیے اور کہ انا معنی میں اظنو کے ہیں ان تمام اقوال میں قوی قول یہ ہے کہ یہ معنی میں علم ترا کے ہے یعنی کیا نہیں دیکھا تو نے جیسا کہ قطادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہی معنی عربی شعر میں بھی مراد لیے گئے ہیں